صالح بن نے نے نافع سے انہوں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی وہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلبیہ پکارا جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکیس